کیونکہ ان میں سے ہر ایک کو اس دن اپنی اپنی ایسی فکر پڑی ہوگی کہ اسے دوسروں کا ہوش نہیں ہوگا